سوال ہے کہ اگر تھن خشک ہو تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی تو بکری اگر ہے نا بکری تو اس کا اگر ایک تھن خشک ہے تو یہ اس کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے دو میں سے ایک تھن خشک ہے تو پھر بکری کی قربانی جائز نہیں ہوگی اور اگر گائے ہے اگر دو تھن اس کے خشک ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی ہاں اگر گائے کا ایک تھن خشک ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ عالم